حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری مالکانہ صفات کا حامل جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی مالک ہونے کے پہلو سے بھی اچھی صفات سے متصف ہونا چاہیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس امت میں غلام اور یتیم سب قوموں سے زیادہ ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں ہوں گے لہذا ان سے اسی طرح عزت کا رویہ رکھو جس طرح اپنی اولاد سے عزت کا رویہ رکھتے ہو یعنی انہیں خواہ مخواہ جلیل نہ کرو اور انہیں وہی جو خود کھاتے ہو انہوں نے کیا چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھوڑا جسے تو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے باندھ رکھے تیرا غلام جو تیرے کام آئے اگر وہ نمازی ہو تو وہ تیرا مسلمان بھائی ہے لہذا اس کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکانوے